قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عنها غفور قد سألها قوم من قبلكم ثم بها قبل اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو تم کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو اور اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں بڑے حلم والے ہیں ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کا حق نہ بجا لائے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے رزق حلال پر قناعت اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ خبیز اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ خبیز کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو اے انسان تھوڑی سی حلال چیز جو نافع ہو وہ اس کثیر حرام سے بہتر ہے جو مدرت بخش ہے جیسا کہ حدیث میں ہے مستد ابی اعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم چیز اور کفایت کرنے والی چیز اچھی ہے کثیر چیز سے جو اللہ تعالیٰ سے غافل بنانے والی ہے بس اے صحیح عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حرام سے بچو حلال پر قناعت کرو تاکہ تم دین اور دنیا میں فلا پا سکو فضول سوالوں کی ممانعت پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایسے سوالات مت کرو کہ اگر ان کے جوابات ظاہر ہو جائیں تو تمہیں سخت رنج پہنچے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کو تعدیب یعنی ادب کا سکھانا ہے اور غیر مفید و مدر سوالات کے پوچھنے سے ممانعت ہے کیونکہ اگر یہ امور ظاہر ہو جائیں گے تو انہیں سن کر سخت ناگوار ہوگا اور رنج پہنچے گا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا کہ ایسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم وہ سب کچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ روتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنا منہ چھپا کر رونے لگے ایک آدمی اٹھ کر پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میرے باپ کون تھے کہا فلاں تھا چنانچہ یہ آیت اتری لا عن اشیاء انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن بعض صحابہ نے رسول اللہ سے کچھ سوالات کیے اور بہ اصرار کیے تو رسول اللہ ممبر پر آئے اور فرمانے لگے کہ آج جو بات مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھو میں سب کچھ تمہارے حالات بیان کر دوں گا اصحاب النبی رضی اللہ عنہم یہ سن کر کانپ اٹھے کہ کوئی نئی بات ظاہر ہونے والی ہے اور میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اپنا منہ کپڑے سے ڈھانکے ہوئے رو رہے تھے ایک آدمی اٹھا جس کو لوگ اس کے باپ میں بدنام کرتے تھے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا باپ کون تھا رسول اللہ نے فرمایا حذافہ تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اسلام ہمارا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں ہم کسی فتنے کے ظاہر ہونے سے پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی طرح میں نے کبھی خیر و شر کو آیا نہیں دیکھا جنت اور دوزخ اس طرح میرے سامنے تھے گویا اس دیوار کے پیچھے ہی واقع ہے یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے ابن حذافہ کے پوچھنے پر ان کی والدہ معبدلہ بن حذافہ کہنے لگیں کہ تجھ سے زیادہ نالائق لڑکا میں نے نہیں دیکھا تجھے کیا معلوم کہ ایام جاہلیت میں کیا کیا ہوا کرتا تھا اگر فرض کر میں بھی اس زمانے میں کسی معصیت میں مبتلا ہو جاتی تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لوگوں کے سامنے تیری بدولت رسوا ہونا پڑتا عبداللہ کہنے لگے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی میرا باپ قرار پاتا تو میں اپنے کو اسی کی طرف منسوب کرتا ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ باہر نکلے تو غزب ناک تھے چہرہ سرخ تھا ممبر پر بیٹھ گئے ایک آدمی اٹھ کر پوچھنے لگا کہ میرا متوفع یعنی وفات پانے والا باپ کہاں ہے رسول اللہ نے فرمایا دو زخم ہیں دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے رسول اللہ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بس کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں قرآن ہمارا امام ہے اے اللہ کے رسول ہم عہد جاہلیت اور عہد شرک سے بہت قریب ہیں اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کون تھے یہ سن کر رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ آیت اتری کہ ایسے سوالات نہ کرو کہ بات ظاہر ہو جائے تو تمہیں رنج پہنچے یہ روایت تفسیر ابن جری قبری کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورافت و خوش طبعی کے طور پر بھی پوچھتے تھے کہ میرا باپ کون ہے کوئی کہتا کہ میری گمشدہ ناکہ کہاں ہے یعنی اوٹنی چنانچہ سوالات سے ممانعت کی آیت اتری یہ روایت بخاری میں ہے تفسیر قبری میں ہے کہ ایک آدمی نے بھی اسی طرح پوچھا تھا کہ کیا ہر سال حج کریں تو رسول اللہ چیخ اٹھے کہ چپ کرو یا اس پر غضبناک ہو گئے کچھ عرصے تک ٹھہرے رہے پھر فرمایا کس نے سوال کیا تھا عربی نے کہا میں نے رسول اللہ نے فرمایا کمبخت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فریض حد سے تجھے کون بچا سکتا تھا یقیناً تم لوگ ادا نہ کرتے تم سے پہلے کی امتیں اسی طرح تو ہلاک ہوئیں اگر میں تمہارے لیے ساری دنیا و مافیہ بھی حلال کر دوں اور قدم برابر جگہ حرام کر دوں تو اسی کی حرض تمہیں دامنگیر ہو جائے گی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے سوال کا جواب دے دیا جائے تو تم پر نہایت شاق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ قرآن نازل ہوتے وقت اگر تم کچھ پوچھو گے جس کی تمہیں ممانعت کر دی گئی ہے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سوال پر روشنی ڈال دیں گے پھر کیا کرو گے اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ پر آسان ہے لیکن جو گزر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ بڑے غفور اور حلیم ہیں اس لیے ہرگز کوئی نیا سوال بلا وجہ نہ کر بیٹھو ورنہ جواب میں تم پر سختی اور تنگی وارد ہو جائے گی اور یہ اپنے ہاتھوں مصیبت مول لینا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے ایک غیر حرام چیز محض بر بنائے وضاحت حرام ہو گئی اور لوگوں پر تنگی پیدا ہو گئی ہاں قرآن کی کوئی بات بوجہ اجمال سمجھ میں نہ آتی ہو اور تم سمجھنا چاہو تو پوچھ لو میں بیان کر دوں گا کیونکہ تم تعمیل حکم کے لیے اس کی ضرورت رکھتے ہو اگر کتاب میں کچھ مذکور نہ ہو اور تم نے کیا ہو تو تمہارے عمل کی تم سے باس پرس نہیں تو تم بھی کسی سوال سے متعلق چپ سادھ لیا کرو جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو بیان نہیں کیا اس کو غیر بیان شدہ ہی رہنے دو کثرت سوال نے اور انبیاء علیہم السلام کے حکم سے اختلاف کرنے ہی نے اگلی قوموں کو تباہ کیا ہے یہ روایت صحیح بخاری نیز مسلم کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسائل ممنوعہ کا سوال تم سے پہلے کی قوموں نے کیا تھا جواب دیا گیا سختی عائد ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے عمل نہیں کیا اور کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے بربنائے طلب ہدایت سوال نہیں کیا تھا بلکہ بربنائے استحضاء یعنی مذاق اور ٹھٹے کے طور پر اور عناد یعنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو اور میں جو حکم دوں اختیار کرو نصارہ نے جیسا سوال کیا تھا تم ایسا کرنے سے باز رہو انہوں نے معاہدہ مانگا تھا لیکن اس کے باوجود کفر کیا اور معاہدہ کی قدر نہ کی پوچھنے کے بجائے خود میرے کہنے کا انتظار کرو تمہارے پوچھنے کے بغیر ہی قرآن خود تمہارے سوال کی وضاحت میں نازل ہو جائے گا جب کبھی ہم نے ان کا مطالبہ پر اپنے معجزے بھیجے تو سابقہ لوگوں نے تکذیب کر دی ہم نے سمود کو اپنی روشن دلیل ناکہ دی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہمارے معجزے صرف تخویف کے لیے یعنی ڈراوے کے لیے آتے ہیں وہ قسمیں کھا کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزے آئے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے اے نبی کہہ دیجئے کہ معجزات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تم سمجھتے نہیں اگر معجزے آئیں گے تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کے دلوں کو الٹ دیا ہے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے حسب سابق وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں ہم ان کی سرکشیوں میں ان کو اور بھٹکا رہے ہیں اگر ہم ان پر ملائکہ نے یعنی فرشتے بھی نازل کر دیں مردے جی کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر سابقہ چیز زندہ ہو کر ان کے سامنے آ موجود ہو تو بھی یہ ایمان نہ لائیں ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ ایمان اختیار کرے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں